تیسرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن والدہ کا وسال پر ملال اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب چھ سال ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننہال سے ملانے گئیں اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھیں بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھیں واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آخوش شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پہنچے آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ شریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا والدین کے وصال کے بعد والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی ان کا نام عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ مکہ کے سردار تھے آپ سے بڑی محبت کرتے ہر وقت انہیں ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے کھانا اپنے ساتھ کھلاتے رات کو اپنے پہلو میں سلاتے سین کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی اس پر قدم رکھتا لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے جب آپ کی عمر مبارک آٹھ سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا پھر آپ کی پرورش آپ کے چاچا ابو ابو طالب کے جاں ہوئی آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بول بولے ہوں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق اچھی عادتوں والے نرم گفتار بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے لڑکپن کی برکتیں آپ آٹھ سال کی عمر میں اپنے چاچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگیں یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیتے ابو طالب کا بیان ہے کہ سرکار علیہ السلاۃ والسلام سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو پیٹ نہ بھرتا لیکن جب سے حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سب بچوں کا پیٹ بھر جاتا تھا اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا رک جاؤ میرے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے دو پھر کھانا شروع کرنا اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ کو پہلے پلایا جاتا پھر بچوں کو دیا جاتا اگر اس کے بیٹوں اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری برکتوں کا کیا کہنا یمن کا سفر جب آپ کی عمر مبارک دس سال کی تھی تو آپ اپنے چاچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف سفر کے لیے نکلے یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا تو آپ اپنے تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے اور جب وادی کے دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے آپ نے فرمایا تم میرے پیچھے آ جاؤ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اللہ پاک نے پانی خشک فرما دیا جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا جسے سن کر انہوں نے کہا اس بچے کی شان نرالی ہے شام کا پہلا تجارتی سفر آپ کی عمر مبارک جب بارہ برس ہوئی تو آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا جب قافلہ شہر بسرا پہنچا تو وہاں کے ایک راہب باہران جس کا اصل نام برجیس تھا اس سے آپ کی ملاقات ہوئی اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں یہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ کریم انہیں رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا پھر اس نے آپ اور اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھیں اس نے ابو طالب سے کہا انہیں شام مت لے جاؤ اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئیں اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا مزید تجارتی سفر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے دس برس کی عمر میں اپنے چاچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا آپ نے جو تجارتی سفر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیے ان میں سے دو سفر یمن کی جانب بھی تھے چنانچہ روایت میں ہے حضرت ختیجہ نے آپ کو جرحش یمن میں ایک مقام کی طرف دو بار تجارت کے لیے بھیجا اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنے کے عوض تھا حلف الفضول میں شرکت شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا آس بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی پھر یہ شخص جبل ابی کبیس پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے وہاں نبی کریم علیہ السلام کے چاچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ مسافروں کی حفاظت غریبوں کی امداد مظلوم کی حمایت اور ظالم کا محاسبہ کریں گے اس معاہدے میں آپ بھی شریک ہوئے اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں اس معدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معدہ ہوا تھا اس معدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا اسی وجہ سے اس معدے کا نام حلف الفضول یعنی ان چاند آدمیوں کا معدہ جن کے نام فضل تھے